دیکھیں ذرا ٹائم کی طرف توجہ کریں اس طرح نہیں جی۔ نحمد صلی علی رسول کریم منہ چھپا کے جیے نسر جھکا کے جیے منہ چھپا کے جیے نسر جھکا کے جیے ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالیں جلا کے جیے میرے واجب الحترام قابل صد احترام خیر پر میرس جامعہ حیدریہ کے ریور مسلمانوں اور سندھ بھر سے آئے ہوئے سپاہی صحابہ کے ساتھیوں آج چار فروری انیس سو چورانوے کا یہ جمعہ کا پروگرام اصل میں ہماری جماعت کے مرکزی نائب صدر اور مایا ناز خطیب حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب کے دورہ سے فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے مجھ سے پہلے ہمارے جرنیل مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے اور دیگر علماء نے شیخ حاکم علی صاحب ایم پی اے نے نہایت خوبصورت انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس کانفرنس کا عنوان دفاع صحابہ ہے اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا اور اپنا موقف پیش کر کے ایک خوشخبری بھی آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا میرے بھائیوں صحابہ کا دفاع کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں صرف ہماری ہی کاوش نہیں صحابہ کا دفاع کرنا اس کا آغاز صرف مولانا حق نواز شہید نے ہی نہیں کیا بلکہ صحابہ کا دفاع یہ اللہ کی سنت ہے صحابہ کا دفاع آج سے شروع نہیں ہوا صحابہ کا دفاع ازل سے جاری ہے جب سے صحابہ دشمنی کا آغاز ہوا اسی وقت سے صحابہ کے دفاع کا آغاز ہوا لیکن دشمنی کی نوعیت ہر دور میں بدلتی رہی تو دفاع کا طریقہ بھی ہر دور میں بدلتا رہا صحابہ دشمنی اگر عرب کے کافروں کے طرز پر آئی تو صحابہ کا دفاع قرآن کی آیت کی صورت میں نازل ہوا صحابہ دشمنی اگر بغداد کے یہودیوں اور منافقوں کی شکل میں آئی تو صحابہ کی کا دفاع امام مالک کی شکل میں آیا صحابہ دشمنی اگر فلاسفہ کے لباس میں آئی تو صحابہ کا دفاع امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور احمد بن حنبل کی شکل میں آیا صحابہ دشمنی اگر فتنہ تاتار کی شکل میں آئی تو صحابہ کا دفاع امام ابن تیمیہ کی شکل میں آیا صحابہ دشمنی اگر کوفہ اور بصرا کے منافقوں کی شکل میں آئی تو صحابہ کا دفاع امام راضی اور امام غزالی کی شکل میں آیا صحابہ دشمنی اگر جہانگیر اور جلال الدین اکبر کے دور میں تکیہ کر کے آنے والے شیعہ کے لباس میں آئی تو صحابہ کا دفاع مجدد الفسانی کی شکل میں آیا صحابہ دشمنی اگر ہندوستان کے راجاؤں اور میروں کی شکل میں آئی تو صحابہ کا دفاع شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا صحابہ دشمنی اگر اود اور مرہٹوں کے رافضی جگیرداروں کی شکل میں آئی تو صحابہ کا دفاع شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی شکل میں آیا صحابہ دشمنی اگر لکھنؤ کے شیعہ کی شکل میں آئی یا دلی کے راجاؤں کی شکل میں آئی تو صحابہ کا دفاع مولانا محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کی شکل میں آیا صحابہ دشمنی اگر لکھنؤ کے تازی آبادوں اور تقی بازوں کی شکل میں آئی تو صحابہ کا دفاع مولانا عبد الشکور لکھنوی کی شکل میں آیا اور اگر صحابہ دشمنی خمینی رب کے لباس میں آئی تو صحابہ کا دفاع حق نواز جنگوی کی شکل میں آیا میرے بھائیوں چودہ صدیاں بیت گئیں حکومتیں بدل گئی سلطنتیں زیر و زبر ہو گئیں بڑے بڑے صحابہ کے دشمن دنیا میں آئے صحابہ دشمنوں نے کبھی گرم جنگ نہیں لڑی صحابہ دشمنوں نے ہلاکو اور چنگیز خان کے بعد انگورا کے مقام پر تیمور لنگ کی شکل میں ایک جنگ مسلمانوں سے لڑی لیکن چودہ سو سال میں شیعت نے عبداللہ بن سبا کی اولاد بن کر شیعت نے اس فہان اور رے اور ایران کے حسن بن سبا کی شکل میں شیعت نے چودہ صدیوں میں تیمور لنگ کی شکل میں شیعت نے فاطمی اور سلجوکی حکمرانوں کی شکل میں شیعت نے کلینی اور خمینیت کی شکل میں شیعت نے نجفی اور نعمت اللہ الجزائری کی شکل میں شیعت نے چودہ سو سال میں ملا با کر مجلسی کی شکل میں صحابہ دشمنی کو فروغ دیا لیکن کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ جب اللہ کی سنت پہ عمل کر کے رافضیت کے قلعے کو مسمار نہیں کیا گیا کفر کا انداز اور ہوتا ہے دفاع کا انداز اور ہوتا ہے جیسا کفر کی جارحیت ہے ویسا دفاع ہوگا لیکن اللہ نے قرآن میں دفاع صحابہ کا طریقہ دفاع صحابہ کا اصول متعین کر کے پوری کائنات کو بتا دیا کہ جیسا کفر ہوگا ویسا دفاع ہوگا جیسا ہوگا ویسا اعلان ہوگا جیسا جیسی منافقت ہوگی ویسا دفاع ہوگا چودہ صدیاں بیت گئی خمینیت کی شکل میں ایک کفر ان دس بارہ سالوں میں آیا اور اس کا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فتووں کی ضرورت نہیں تھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف تحریروں کی ضرورت نہیں تھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف کتابوں کی ضرورت نہیں تھی خمینیت کی الغار جس زور سے آئی تھی اس کو روکنے کے لیے چوک میں چراہوں میں بازاروں میں پارکوں میں شہروں میں ملکوں میں اس شیعہ کے کفر کا اعلان ضروری تھا اور یہ پر سے کفایا حسل جھلوی ادا کر چکا میرے بھائیوں توجہ توجہ آج پاکستان میں شیعہ کا پروپگنڈا ایران کے ریڈیو کی وجہ سے پاکستان کے حکمرانوں کا پروپگنڈا ہے کہ سپاہی صحابہ تشدد کرتی زیادتی کرتی شہر سلطان مظفر گڑھ میں ایک بم پھٹا شیعہ کی عبادت گاہ میں اس پر پورے ملک میں طوفان اٹھایا گیا میں سوال کرتا ہوں کہ پہلے دن میں نے اس بم مارنے والے کی مذمت کی اخبار میں بیان دیا کہ کسی کی عبادت گاہ پر پر امن لوگوں پر خواہ وہ شیعہ ہو بم مارنا فیرن کرنا سپاہی صحابہ کا طریقہ نہیں بہل پور میں عیدگاہ شیعہ کی عیدگاہ پر بم پھٹا ہماری جماعت کے مولانا عبداللہ خان کو گرفتار کیا گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ تین مہینے کے بعد مولانا عبداللہ بے گنا ہو گئے اور اسی اور کئی جگہ پر شیعہ کی عبادت گاؤں میں بند پھٹا ہمارے آدمی گرفتار ہوئے چالیس ایسے واقعات ہیں کہ ہمارے آدمی رہا ہوتے رہے بے گنا ہو گئے اور اب شہر سلطان میں بند پھٹا پھر ہمارے آدمی پکڑ لیے گئے لیکن میں آج اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے تمام آدمی بے گناہ ہیں اور کل وقت تمہیں بتائے گا کہ سپاہی صحابہ کا اس دھماکے سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس کے مقابلے میں میں سوال کر سکتا ہوں کہ کراچی میں محمود صدیقی شہید کا قاتل کہاں ہے مجھے بتایا جائے اختر بھائی کا قاتل کہاں ہے حافظ نصیر الدین شہید کے قاتل کہاں ہے عبد الغفور کے قاتل کہاں ہیں کاری خالد محمود کے قاتل کہاں ہیں مجھے بتاؤ کراچی میں مسجد صدیق اکبر کے سامنے بم کا دھماکہ ہوا قاتل کہاں ہے ملزم کہاں ہے لاہور میں مسجد احسان میں بم پھٹا اور پیرن کلاشن کوف کی ہوئی نو مسلمان شہید ہوئے بتاؤ ملزم کہاں ہے چبرجی گراؤنڈ لاہور میں میرے اور مولانا آزم تارک کے جلسے میں شیعہ نے بم مارا چار آدمی شہید ہوئے بتاؤ ملزم کہاں ہے مسجد ابو بکر صدیق فیصل آباد میں ایک سو بارہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بم مارا گیا تین بچے جمع ہو گئے ان کے لو تھوڑے اور ان کے ٹکڑے فضاؤں میں بکھر گئے وہ بچے ہسپتال میں تڑپ تڑپتے شہید ہو گئے بتاؤ ان بچوں کے قاتل کہاں ہے ملزم کہاں ہے مجھے بتاؤ میری جماعت کے چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے میری جماعت کے بڑے بڑے جوان جب ہو گئے بتاؤ قاتل کہاں ہے مجھے بتاؤ اسار القاسمی جبا کر دیا گیا بیوی جوان ہو گئی قاتل کہاں ہے کی بچیاں یتیم ہو گئی قاتل کہاں ہے مختار سیال کے بچے یتیم ہو گئے قاتل کہاں ہے شیو تم بلا جواب میری جواب کو تشدد والی جواب کہتے ہو اگر سپاہی صحابہ نے تشدد کا ارادہ کیا تو پاکستان میں تمہارا ایک بچہ بھی زندہ نہیں رہے سپاہ صحابہ قرآن کی سنت پہ اللہ کی سنت پہ عمل کر کے صحابہ کا دفاع کر رہی ہے کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے بلند آواز سے صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے اس کے لیے آپ تیار ہو آپ سے کوئی آدمی پوچھے ایک بات یاد رکھے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کے لیے یہ بہت اہم بات ہے اس کی طرف آپ نے توجہ کرنا ہوگی اور اگر یہ آیت آپ نے یاد کر لی تو کوئی شخص سپاہی صحابہ کے موقف پہ نقطہ چینی نہیں کر سکتا صحابہ کا دفاع اللہ کی سنت ہے اس کی سنت ہے صحابہ کی چوکی داری ہمارا فرض ہے صحابہ کا رضاکار بننا ہماری ذمہ داری ہے صحابہ کا دربان بننا ہماری ذمہ داری ہے صحابہ کا سپاہی بننا ہماری ذمہ داری ہے کیوں اس لیے کہ صحابہ کا دفاع اللہ کی سنت ہے صحابہ کا دفاع کیا ہے توجہ ہے آپ کی یاد رکھو گے میری بات ہے توجہ قرآن کی ایک آیت ہے وائزا قیل الحم آمین کما آمن انداز کہ جب عرب کے کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو وہ آگے سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیسا ایمان لائیں تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کما آمن انداز جیسے میرے محمد کے صحابہ ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ تو آگے سے وہ کافر کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انو منو کیا ہم ایمان لائے آمن صفحا جیسے یہ صحابہ نہیں بلکہ کہا یہ بے وقوف ایمان لائے تو چودہ سو سال پہلے صحابہ کے پہلے صحابہ کے خلاف پہلا تبرہ عرب کے کافروں نے بولا اور وہ تورے کے الفاظ بھی قرآن نے نقل کیے کہ انو منو کما آمن سفہا کیا ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں تو گویا کہ صحابہ کو انہوں نے بیوقوف کہا کافر نہیں کہا منافق نہیں کہا دجال نہیں کہا ناؤز بلّہ ابلیس نہیں کہا اور اس سے بڑے بڑے کوئی الزام نہیں لگائے صرف یہ کہا انو منو کما آمن سفہا کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں تو جواب میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کو بے وقوف نہ کہو وہ تو عقل مند ہیں یہ نہیں کہا کیوں کہ صحابہ کا عقل مند ہونا یہ من الشمس ہے صحابہ کا عقل مند ہونا یہ انڈرسٹوڈ ہے صحابہ کا عقل مند ہونا یہ بدی ہی بدی ہی اور واضح بات ہے اس کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ صحابہ کے بارے میں فرمائے کہ ان کو بے وقوف نہ کہو وہ عقل مند ہے ان کا عقل مند ہونا یہ تو مسلم ہے اور جو مسلم چیز ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ بے وقوف نہیں عقل مند ہے بلکہ جواب میں اللہ نے فرمایا اللہ خبردار اللہ خبردار ہم ہم کہ جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہی بے وقوف ہیں وہی احمق ہیں وہی پاگل ہیں قرآن کے اس انداز نے مجھے شعور بخشا مجھے نشان راہ بتایا مجھے مسئلے راہ نصیب فرمائی توجہ کریں اور مسئلے راہ کیا ہے ایک بات پہ آپ کی توجہ ضروری ہے کہ قرآن نے کہا وہی ذاقی کما امر انداز کے ایمان لاؤ کیسے صحابہ ایمان لائے کافر کیسا ہے کیسا ایمان لائے قرآن کیسے ابو بکر جیسا عمر جیسا عثمان جیسا علی جیسا ایمان لاؤ تو آگے سے آگے سے کافر کہتا ہے انو منو کما آمن صفحا بے وقوفوں جیسا ایمان لائے تو قرآن نے کہا اللہ ہم صفحا ایمان کی بات اللہ نے چھوڑ کر ایک نئی بات کہی کہ اللہ ہم صفحا جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہی بے وقوف ہے وہی پاگل ہے کیا مطلب نکلا کہ قیامت تک جو لفظ کسی صحابی کے خلاف کوئی استعمال کرے وہی لفظ استعمال کرنا اللہ کی سنت ہے صحابہ کو کوئی اگر بیوقوف کہتا ہے اس کو بے وقوف کہنا فرقہ وریت نہیں اللہ کی سنت ہے اس کو صحابہ کو جو کافر کہے اسے کافر کہنا پھر وریت نہیں اللہ کی سنت ہے صحابہ کو کوئی مرتب کہے اسے مرتب کہنا پھر وریت نہیں اللہ کی سنت ہے صحابہ کو کوئی ابلیس کہے اسے ابلیس کہنا پھر وریت نہیں اللہ کی سنت سنت ہے صحابہ کو کوئی دجال کہے اسے دجال کہنا فرقہ وریت نہیں اللہ کی سنت ہے اگر یہ فرقہ وریت ہے تو عرب کے کافروں کو جب اللہ نے بے وقوف کہا تو تمہارے جاتا کوئی نام نہاد دانشور اللہ سے بھی کہتا کہ تو بھی فرقہ وریت پھیلا رہا ہے تو بھی جھگڑا آپس میں کرا رہا ہے لیکن اللہ کے عالم نے چودہ صدیوں پہلے سپاہی صحابہ کا مشن امت کو بتا دیا پروگرام بتا دیا نسب العین بتا دیا کیا کہا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہے اسے بے وقوف کہو اب قیامت کی صبح تک نجفی ابو بکر کو کافر کہے گا میں اسے کافر کہوں گا کمینی کافر کہے گا میں اسے کافر کہوں گا نجفی ہو کلینی ہو کمینی ہو کوئی کوئی ایران کا بادشاہ ہو کوئی مفکر ہو کوئی امام ہو جو لفظ صحابہ کے خلاف بولے گا اس کے خلاف وہی لفظ میں چوکوں میں بولوں گا چوراہے میں بولوں گا تختہ دار پہ چڑھ کے بولوں گا ہتکڑی پہن کے بولوں گا میری پہن کے بولوں گا کیوں یہ طریقہ میرا نہیں یہ اللہ کی سنت ہے اور سندھ کے غیور سنیو سندھ کے غیور سنیو سندھ کے غیور جوانوں علماء کرام گرام مزدار راول پنڈی کے ایک چلچے میں ایک شیخ الحدیث نے مجھے کہا تھا کہ سپاہی صحابہ کا موقف اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو میں سپاہی صحابہ میں شامل ہو جاؤں گا جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اس نے سفید پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس آیت کا مفہوم آج سمجھ میں آیا اور سپاہی صحابہ کا وہ پروگرام سچا کہتے ہیں جناب صحابہ کو ایک مرتبہ شیعہ نے کافر کہا اور تم دو مرتبہ کافر کہتے یہ سوال ہے کہ شیعہ نے ایک مرتبہ کافر کہا تم دو مرتبہ کہتے تمہیں بھول ہے شیعہ نے ایک مرتبہ کافر نہیں کہا شیعہ نے جتنی مرتبہ کافر کہا مجھ پر تو فرض اتنی مرتبہ شیعہ کو کافر کہنا ہے اگر میں صرف دو مرتبہ کہتا ہوں تو میں ابھی اپنے پروگرام سے پیچھے ہوں مجھے اور آگے بڑھنا ہے مجھے اور سندھ کے علماء کرام سندھ کے تاجروں ذمہ داروں سرداروں خانوں میلوں یاد رکھو سیاست دان کی مجبوری واٹ ہے چودھری کی مجبوری چدراہ ہے تاجر کی مجبوری تجارت ہے مولوی کی مجبوری مولویت ہے پیر کی مجبوری ولایت و ریاست اور مریدی ہے میری مجبوری تم خطرہ ہے میری مجبوری ابو بکر کی چوکی داری ہے صحابہ کی نوکری ہے ابو بکر کی غلامی ہے کے دوپٹے کا تحفظ ہے تم نے نے نہیں دیکھا اگر کرسی کی ہوتی جس دن ہم کو قبر میں اتارا تھا اسی دن مٹ جاتی جس دن اشار القاسمی ذبح کیا گیا تھا یہ جنگ مٹ جاتی لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ مولانا حق نواز جب شہید ہوئے اس جماعت کے پونے تین سو یونٹ تھے پاکستان میں اور آج پورے پوری دنیا میں چودہ ہزار یونٹ ہے کتنے یونٹ کتنے یونٹ ہیں ابھی میں نے برطانیہ کا دورہ کیا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسکاٹ لینڈ کے وہ جزیرے جہاں دنیا کا کوئی آدمی نہیں پہنچا وہاں جنگ بھی گونج رہا ہے اور امیرکا نیو یارک ہے ٹائم تھوڑا New York New Jersey Chicago Washington میں آپ کو کوئی ٹیکسی ملے جس کا ڈرائیور اردو جانتا ہو اسے کہو کیسٹ کا بٹن دبائے کیسٹ کا بٹن دبے گا تو جنگلی کی آواز آئے گی جاؤ امریکہ میں جا کر دیکھو اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو جاؤ ضرور تجربہ کرو مکے میں جاؤ مدینہ میں جاؤ گمبد خزرا کے سامنے ایک گاڑی کا دروازہ کھلا تھا کہ سب چل رہی تھی میں قریب سے گزرا تو میں نے غور کیا کہ جھنگلی گونج رہا تھا اور ادھر گمبد خزرا تھا اور حضرت عمر فاروق کی قبر تھی اور جنگلی کہتا تھا کہ عمر میں تیرے قدموں پہ جان دے دوں گا جب میں نے یہ سنا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے میں نے کہا یہ آواز کہاں تک پہنچی ہے کہاں آئی ہے آج شیعہ کہتا ہے ہمیں کافر کہا جا رہا ہے شیو تم دیکھو تو صحیح ہوتا تمہارے ساتھ کیا دیکھنا تو صحیح ہم کمزور ہیں ہم دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے لیکن تم عیسائیوں کی طرح رہو گے دنیا میں تم یہودیوں کی طرح رہو گے میں ابو بکر کو بھونک بھونک کر جو تمہارا غلیب جسم گیا ہے چودہ صدیوں سے جو آج شخص کو تم نے بازاری اور لکھا ہے تیرے سینے پر چڑھ کر ہم مون ڈریں گے اور ابو بکر کی عزت کا دفاع کریں گے کیوں یہ دفاع اللہ کی سنت ہے پاکستان میں رہنا ہوگا پاکستان میں رہنا ہوگا پاکستان میں رہنا ہوگا توجہ ایک خوشخبری سنیں سننا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھائیس ستمبر انیس سو اکانوے کو لاہور میں گورنر ہاؤس میں نواز شریف نے ہمیں بلایا تھا اور پوچھا یہ تھا کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں میں نے شیعہ کی ایک سو پینسٹھ کتابوں کا فوٹو اسٹیٹ نواز شریف کے سامنے پیش کیا کہ یہ شیعہ کی اصل کتابیں ہیں ان کا یہ فوٹو اسٹیٹ ہے اس پر یہ دستاویز ہے تاریخی ان میں صحابہ کو کافر و مرتد اور منافق لکھا گیا یہ کتابیں یہ تحریریں پہلے تو نواز شریف مانتا نہیں تھا کہ کوئی شیعہ نہیں ابو بکر کو برا کہہ سکتا میں نے کہا یہ کتابیں موجود ہیں جب ہم نے کتابیں دکھائی تو اس نے کہا یہ واقعی سیریس مسئلہ ہے اس نے کمیٹی بنائی فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی اس کا نام رکھا تیس آدمی اس کے ممبر بنے بریلوی دیوبندی آل حدیث اور پانچ اس میں شیعہ تھے میں بھی اس میں ممبر تھا اس کمیٹی کے تین اجلاس ہوئے ان اجلاسوں میں دو جولائی انیس سو بانوے کو جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں دو جولائی انیس سو بانوے نہیں بلکہ انیس سو ترانوے کو جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں مولانا عبدالستان نیازی کی قیادت میں وہ اجلاس ہوا تھا اس میں ہمارے موقف کو حکومت نے تسلیم کر لیا اور ایک فیصلہ لکھا کہ جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی وہ مسلمان نہیں ہیں ان کو سدائے موت دی جائے ان کو سدائے موت اس کمیٹی کا یہ فیصلہ تھا میں غلط کہہ گیا دو جولائی انیس سو ترانوے نہیں انیس سو بانوے کی ڈیٹ ہے توجہ کریں فیصلہ یہ لکھا اس کے بعد وہ دستاویز ہم نے حاصل کی وہ فیصلہ حاصل کیا اور ہم نے اس فیصلے کو مقدمے کی شکل میں اس دستاویز کے ساتھ لگایا اور اس دستاویز کا تین زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور اس کے ساڑھے سات سو صفحات بنے انگریزی عربی اردو تین زبانوں میں وہ دستاویز مکمل کی کہ اصلی کتابوں کا عکس موجود ہے لیکن اس کے اوپر جو سرخیاں ہیں وہ تین زبانوں میں ہیں عربی انگریزی اردو مثلا ایک صفحے پر ابو بکر کو کافر لکھا گیا تو اوپر سرخی یہ ہے ابو بکر پر کفر کا فتوا اور اس کو تین زبانوں میں چھاپا ترجمہ کیا گیا اب وہ دستاویز پچیس آدمیوں کو لگایا ہم نے اور ڈیڑھ سال میں وہ دستاویز مکمل ہو کر اب پریس میں جا چکی ہے ساڑھے سات سو اس دستاویز کے صفحات ہیں اور میں نے اس مرتبہ اس غیر ملکی سفر میں وہ دستاویز عرب کے علماء کے سامنے پیش کی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی انہوں نے کہا کہ دستاویز کی اشاعت کے بعد عرب کے پانچ علماء یہ دستاویز لے کر دنیا کے پچپن اسلامی ملکوں کے مفتیان کے دروازے پر جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ شیعہ کے کفر پر دستخط کرو اور جب پچپن ملکوں کے مفتی دستخط کر دیں گے تو کوئی شیعہ کعبے میں نہیں جا سکے گا اور وہ دستاویز اور وہ دستاویز چھپنی چاہیے یا نہیں چاہیے اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ وہ بہت جلد منظر عام پر آ رہی ہم نے اتنا بڑا کام جو اللہ نے کرایا ہے خاموشی سے کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب میں شیعہ کی ایک سو پینسٹھ کتابوں کا عقص ہے اور دنیا کا کوئی انسان اس دستاویز کے بعد شیعہ کے کفر میں کوئی تعمل نہیں کرے گا اور آج جو شیعہ کے کفر پر لال کرتے ہیں جب وہ دستاویز چھپ جائے گی تو وہ کہیں گے شیعہ ہے تو واقعی کافر ہے تو واقعی اور اگر نہ کہیں تو میرا نام بدل دینا دستاویز آنے تو دو پاکستان نہیں پوری دنیا کا کوئی مفتی اس دستاویز کے بعد شیعہ کو مسلمان نہیں کہہ سکے گا اور جس دن دستاویز چھپے گی میں جنگوی کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہوں گا اے اللہ جنگوی تک میری آواز پہنچا دے کہ جس جگہ پر تو نے ہمیں کھڑا کیا تھا ہم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر تیرے مشن کو دنیا کے خطوں خطوں تک پہنچا دیا اللہ کی توفیق شیو تم اب بخلا گئے ہو ابھی ایران میں ہمیں ایران سے فیکس آیا ہے اطلاع آئی ہے کہ مشرق میں مولانا عبد العزیز بہت بڑے سنیوں کے عالم تھے ان کی مسجد شیخ فیض کو چند دن پہلے شیعہ نے شہید کیا اور اس میں تیس مسلمان شہید اور زخمی ہوئے تیس اور اسی طرح اسفہان کی ایک مکی مسجد بھی شہید ہو گئی سپاہی صحابہ ایران کی سنی مساجد کے تحفظ کے لیے پوری دنیا میں آواز بلند کرے کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے اور میں آج ایران کے صدر رفسن جانی سے کہتا ہوں کہ اگر ایران میں سنیوں کی کوئی مسجد محفوظ نہ ہوئی تو پوری دنیا میں تیرا سفارت خانہ بھی کوئی محفوظ نہیں رہے گا ٹھیک ہے پھر ہمیں نہ کہنا کہ خبر نہیں ہوئی سنی ایران کا لوارس نہیں ہے سنی ایران کا اور میں یہاں خیر پر نیرس کے شیعہ سے کہتا ہوں خیر پر نیرس کے شیعہ علی شیر کو لوارس نہیں سمجھنا یہ یاد رکھنا علی شیر حیدری کو لوارس اگر علی شیر حیدری کو کچھ ہو گیا تو میں سندھ کے تمام شیعہ ڈاکروں اور شیعہ رہنماوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر علی شیر حیدری کو کچھ ہو گیا میں تمہارا انشاءاللہ تو ہم مٹا کے رکھ دوں گا خیر میرت کے شیو اور چند کے شیو ہمیں اس حد تک نہ لے جاؤ کہ سپاہی چاہتا اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے اور وہ کردار ادا کرے کہ اس دھرتی پہ میں شیعہ بچوں کو جنگ چھوڑ دے تمہیں نہیں ہمارا پتا ہم پتہ ہے کون ہے ہم وہی ہیں جنہوں نے وائس رائے برطانیہ سے کہا تھا کہ خوف و اندیشہ ہو تعزیر و سزا رہنے دے میرے ہوٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے مال کے روز مقافات کو راضی کر لے حق میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے خیرو میری بات سنو توجہ آخری بات کہتا ہوں سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آ چکا ہے سپاہ صحابہ کا پروگرام ہے دفاع صحابہ کیا پروگرام ہے بعض لوگ کہتے تم نے اس الیکشن میں کیا کیا میری طرف توجہ کریں بے نظیر کے پچھلے دور میں چوالیس قومی اسمبلی کے ممبر شیعہ تھے کتنے چوالیس اور اس مرتبہ کل نو ہے بے نظیر کی جماعت کے شیعہ کتنے نو ٹھہرو ٹھہرو ناروں کی ضرورت نہیں توجہ نہیں کرے کل قومی اسمبلی کے شیعہ ممبر تیرہ ہیں کتنے ہیں جن میں چار نواز شریف کی جماعت سے ہیں اور نو بے نظیر سے ہیں نو سپاہی صحابہ نے سینتیس شیعہ کو ہرایا ہے کتنے شیعہ کو کتنے شیعہ کو سینتیس کو اور وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی دھرتی کے ایک لڑنے کے حلقے سے بھی کوئی شیعہ کامیاب نہیں ہو سکے اور مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح مولانا آدم تارک نے بے نظیر کے سامنے کہا شیعہ کے کفر کی بات کی ہے آج تک چوالیس سال میں کسی مولوی نے وزیر اعظم کے منہ پر یہ بات کہی اگر کہیں تو بتاؤ اور گھر میں بیٹھ کر فتوے دیتے ہو گھر میں بیٹھ کر تبصرے کرتے ہو گھر میں بیٹھ کر تحریریں لکھتے ہو گھر میں بیٹھ کر تذکرے کرتے ہو سپاہی صحابہ کو بدنام کرتے ہو آؤ میدان میں آؤ سامنے بات کرو جس طرح میرے جرنیل نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے جرنیل نے وزارت عزما پہ گامزن عورت کے سامنے کہا شیعہ کر بھی کافا تھا شیعہ آج بھی کافر ہے کہا یا نہیں کہا اور بولا تو صحیح ایک بات کہتا ہوں میرے ساتھ وعدہ کرو پورا کرو گے میں آپ کو ایک حکم دینا چاہتا ہوں پورا کرو گے توجہ کرے سپاہی صحابہ نے آخری بات کہتا ہوں سپاہی صحابہ نے جو بھی پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا اس کو گھر گھر تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے کوئی بستی کوئی قصبہ کوئی شہر کوئی گوٹ ایسا نہ رہے جس میں سپاہی صحابہ کا یونٹ نہ ہو اس کے لیے تیار ہو کالجوں میں ٹھہرو ٹھہرو کالجوں میں سکولوں میں یونیورسٹیوں میں گاؤں میں بستیوں میں ملوں میں وکیلوں میں یونٹ بناؤ گے بناؤ گے یونٹ دونوں ہاتھ کھڑا کرو دونوں ہاتھ بڑی مسجد جو مولانا علی شیر حیدری صاحب مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں میں نے اس کا نام جامعہ حیدریہ کی مناسبت سے علی المرتدہ مسجد رکھ دیا ہے اللہ مسلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد وربنا آتنا فی دنیا حسنت و فیلاغ و حسنت و قناد آب النار اے اللہ جنس کے کو قبول فرما اور جو لوگ جامعہ حیدریہ سے تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون کو بھی قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم